وہ دانشور وہ صحافی وہ قلمکار وہ سائنسدان وہ مفکر جو جہاد کے ختم ہونے کی پیشین گوئی کر رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے اصلی مسلمان دیکھے ہی نہیں ہیں مذاکرات میں جو تمہارے سامنے بیٹھتے ہیں پینٹیں پہن کر چہروں پہ لوشن مل کے آفٹر شیو کریمیں لگا کے گلے میں ٹائیاں باندھ کے اپنے پینٹ کے نیچے انڈر ویئر میں کھڑے ہو کے پیشاب کر کے ان لوگوں کو دیکھ کے مسلمانوں کا نقشہ مت سمجھو انہیں دیکھ کر ان کی بزدلی کی باتیں سن کر تم یہ گمان مت کرو کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں اور تم نے ہماری ان عورتوں کو تو دیکھ لیا ہے جو مادر پدر آزاد ہو کر کی گلیوں میں بے پردہ پھرتی ہے مگر تم ہماری ان ماؤں کو نہیں دیکھ سکے اور تمہاری ناپاک آنکھیں نہیں دیکھ سکے گی جن کے دو دو بچے شہید ہو جاتے ہیں تو وہ تیسرے کو پھر میدان کی طرف بھیج دیتی ہے اور تم نے وہ مسلمان نہیں دیکھے جن کی ہاں اٹھارہ ہزار فٹ کی بلندی کوئی حیثیت نہیں رکھتی شہادت کے شوق میں چلے جاتے ہیں تم نے ڈالروں پر بکنے والے تو دیکھ لیے مگر تم ملا عمر کو نہ دیکھ سکے جس پر تم نے ڈروں کی بوچھاڑ کی تھی مگر اس نے اپنے بھائی کو تمہارے حوالے نہیں کیا یاد رکھو اگر مسلمان ڈیڑھ سال تک اسامہ کی حفاظت کر سکتے ہیں یہ مسلمان قیامت تک جہاد کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں